چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے اب ذرا سن لو مجھ سے بھی میرے دل کی یہ بات اب ذرا سن لو مجھ سے بھی میرے دل کی یہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں مرے زندہ رہے نہ وہ تو انسان مدینے میں مرے جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہن شاہ ہے امم ہو کرم ایسا کہاں سرکار دولت مانگ یہی سرکار دولت مانگتا ہوں یہی سرکار دولت کے مدینے کا عطا مجھ کو تو ہم ہو مدینے کا عطا مجھ کو تو ہم ہو جدھر دیکھو جبھی میری ہو جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ اور یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ بقیہ زندگیوں کا گزرے بقیہ زندگی کاش گزرے میرا سر ہو تیرا باب کرم ہو میرا سر ہو تیرا باب کرم ہو جدھر دیکھوں کرے پرواز روح مز ترب جب کرے پرواز روحے مز ترب جب تیرے قدموں میں سر شاگے امم ہو تیرے قدموں میں سر گے امم ہو جدھر دیکھوں مٹا سکتا نہیں کوئی کو کس کو مٹا سکتا نہیں کوئی بھی اس کو کہ حامی جس کا خود شاہ امم ہو کہ حامی جس کا خود شاہ ہو جدھر دیکھو اور میرے آقا مدینے میں بلا سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں کبھی کبھی کبھی ہم گنبد خزرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہ گے بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں انہیں انہیں انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں کسی صورت یہاں پر اڑا کر ان کے کوچے میں میرے آقا مدینے میں بلا لو روزائے خیر البشر پر میں اگر جاؤں الہی روزائے خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں ان جاتے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ تیبا جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں کبھی کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ اسی حالت میں مر رسول اللہ کرم اب یا رسول اللہ کرم اب یا رسول محتشم ہو جدھر دیکھو اور میرا سینہ مدینہ تم بنا دو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا میرا سینہ مدینہ تمہیں بنا دو شہاد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 مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ پہاڑوں پہ بھی حسن کانٹے بھی دل کش ہے قدرت نے کیسا سوارا مدینہ اور خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو خدا گر قیامت مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ چلو مل کے چلتے ہیں سوئے مدینہ تصور میں چلتے مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ لو آیا کہ اب آیا جیتا کا ساحل اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ میں مکے میں جا کر کروں گا تو پر مکے میں جا کر زمزم مجھے ہو گپینا مدینہ مدینہ مدینہ یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد بولو سبحان اللہ بابا سے بلند بولو سبحان اللہ یہاں پیارا کعبہ وہاں سب سے گنبد یہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ کہاں کوئی روتا ہے جلت کی خاطر ارے رولا کی ہے عاشق کو یاد مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے ارے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو خوب آنکھوں سے خوب آنکھوں سے لگایا ہے ریلا کعبہ کا بھی جلوا دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ دھو چکا ظلمت دل ظلمت دل دھو چکا ظلمت دل دھو چکا دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگے اسبد خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ ملتظم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان کبھی دایاں رخسار کبھی بایاں رخسار کبھی سینا لگا رہے ہیں کبھی پیٹ لگا رہے ہیں ملتظم سے تو ملتظم سے تو گلے لگ کے نکالے ارب اور ادب و شوق کا یا باہ ملجھنا دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مکے میں ایک نے کی ایک لاکھ کے برابر لیکن اگر گنا ہو گیا ایک تو وہ بھی ایک لاکھ کے برابر لیکن مدینے میں گنا اگر ہو گیا تو وہ ایک ہی ہے نیکی اگر کر لی تو وہ پچاس ہزار یہ مکہ مدینہ واموتیوں کا جگر مکے میں واموتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا اور یہاں سیا کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کعبہ دلہن ہے تربت ہر نئی دلہن یہ رشک آپ وہ غیرت قمر کی ہے دونوں بنی انیلی سجیلی بنی مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے کعبہ دلہن ہے تربت ہر نئی دلہن کا ہے بے شک بے شک بے شک کا مدینہ مدینہ مدینہ لولا کلما لما کلک ارے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ مینا لولا والے شاہدی سب تیرے گھر کی ہے مدینہ مدینہ مدینہ میرا سینا مدینہ تم بنا دو شہاد تار پر اب تو کرم ہو شہ بدکار پر اب تو کرم ہو جدھر دے